دوسری عید کو ہاں اصل میں یہ جو جہاں فق کی عبارتیں ہیں نا اندھیرے میں جب اصل وقت قربانی کا دس تاریخ کو صبح صادق سے شروع ہو گیا اب اس میں چند مسائل یہ مثلا دیہات میں جہاں جمعہ یا عید کی نماز نہیں ہوتی تو صبح صادق کے بعد قربانی وہاں ہو جائے گی اور جہاں شہر ہو جہاں عید کی نماز پڑھی جاتی ہو تو پوری کراچی میں سب سے پہلے اگر کہیں عید کی نماز ہو گئی اور آپ نے قربانی کر لی آپ کے محلے میں عید کی نماز نہیں ہوئی تب بھی آپ کی قربانی ہو جائے گی اب اب چونکہ یہ وقت جو ہے صبح صادق سے لے کر کے دس گیارہ بارہ بارہ تاریخ کے غروب آفتاب تک یہ وقت ہے تو اگر آپ دوسرے دن رات میں قربانی کریں تو کوئی حرج نہیں جہاں ممانیت لکھی ہے کہ فقہ نے اندھیرے میں جانور ذبح کرنے سے منع کیا یا مکرو لکھا اس میں حکمت یہ ہے کہ اس زمانے میں ایسی روشنی ایسے اجالے نہیں تھے خدا نہ خواستہ اگر جانور ذبح کرتے وقت کئی یہاں بھی دیکھ لیں آپ ہوتا جانور اٹھ جاتا ہے کھڑا ہو جاتا ایک دو رگیں کٹی اور جانور اٹھ کے بھاگ گیا اب اس کو اندھیرے میں پکڑ کر کے لانا کتنا مشکل کام اگر کہیں وافر مقدار میں روشنی ہے ذبح کی ہے سب دیکھ رہے ہیں تو جانور کو اگر ذبح کیا جائے اندھیرے میں تو قربانی ہو جائے گی بلکہ دوسرے دن ساری قربانی اندھیرے میں ہوتی ہیں اذان سے پہلے اور اذان کے بعد میں صبح صادق تک تو لوگ فارغ بھی ہو جاتے ہیں قربانیوں سے تو دوسرے دن میں کوئی حرج نہیں